سبق نمبر چھ وراثت سے محروم کرنے والی چیزیں اللہ تعالی ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں میت کے مال سے پہلا خرچہ کفن دفن دوسرا خرچہ قرضوں کی ادائیگی تیسرا خرچہ وصیت پوری کرنا یہ تینوں کام کرنے کے بعد بھی مال بچ جائے تو وہ برسا میں تقسیم ہوگا اور یہیں سے اصل علم میراث شروع ہوتا ہے کہ وراثت کا مال کن مرسا میں تقسیم ہوگا اور کتنا کتنا تقسیم ہوگا مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیں تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں نمبر ایک قتل نمبر دو کفر نمبر تین غلامی قاتل کو مقتول کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی یہ قتل کرنا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے قتل کرنے والی چیز سے قتل کیا ہو یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے قتل کرنے والے کو اپنے مقتول کے مال سے کچھ حصہ نہیں ملے گا خواہ یہ اس کا بیٹا ہو البتہ قتل کی دو صورتیں اس سے مستثنا ہیں ایک اپنے دفاع میں قتل کرنا اور دوسرا سرکاری ڈیوٹی کے طور پر قتل کرنا مثلا کوئی اسلامی حکومت میں جلاد ہو مسلمان کو کافر کے مال میں سے اور کافر کو مسلمان کے مال میں سے وراثت نہیں ملتی غلام کو وراثت سے کچھ نہیں ملتا ایک اور چیز وراثت سے محروم کرنے والی ہے اختلاف دار یعنی دو افراد دو الگ الگ ریاستوں میں ہوں اور ان دو ریاستوں کے درمیان دشمنی ہو یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمان رشتے دار خواہ کتنے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوں ان کے درمیان وراثت جاری ہوگی البتہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور اسلامی قانون وراثت کے مطابق اپنی میراث تقسیم کرتے ہیں ان کے ان ورثاء کو ان کے مال سے کچھ حصہ نہیں ملے گا جو دوسری مخالف ریاست میں رہتے ہیں